روٹی کے چار ٹکڑے کر کے کھانا کیا سنت ہے ایسا کرنا چاہیے اصل میں ایسا حدیثوں سے ثابت تو نہیں ہے لیکن کہتے نا کہ وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے چونکہ شیعہ حضرات چار یار کو نہیں مانتے تو میرا گمان یہ ہے کہ شاید اس وقت یہ نکلا مسئلہ کیونکہ شیعہ آپ کے دسترخان پہ بیٹھا ہو تو چار ٹکڑے روٹی کے کرو تاکہ جل بھن جائے کہ بھائی ہم تو چار سے وہاں جان چھوڑا یہاں بھی چار آ تو شاید اس وجہ سے یہ یہ ہوتا ہے ہے سنت کہ ایک ہاتھ سے روٹی کو نہ توڑا جائے نہ کھایا جائے بلکہ دوسرے ہاتھ میں روٹی رکھ کے اس سے نیوالا توڑ کر کے کھایا جائے چار ٹکڑے کرنے پر ہم نے کوئی حدیث نہیں پڑی یہ ضرور ہے کہ ایک ہاتھ میں روٹی ہو اور دوسرے سے توڑ کر کھایا جیسے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ایک بڑی ہوتی چیز لیکن آدمی اس کو ایک ہی ہاتھ میں لے کر کے کھاتا ہے یہ سنت کے خلاف دوسرے ہاتھ میں پکڑے اور اس سے توڑ کر کے کھائیں البتہ ایک حدیث یہ ہے کہ جیسے گوشت کی بوٹی ہے ذرا بوٹی بڑی ہے اس کو ہاتھ میں لے کر دان سے ایسے کھینچ کر کے کھایا جائے تو حدیث شریف ہے کہ یہ زود ہزم ہے ایسا کھانے سے کھانا جلدی ہزم ہوتا ہے یہ تو سنت سے ثابت ہے